توبہ کے دو معنی قرآن پاک میں توبہ کا لفظ عام طور سے دو معنی پر آیا ہے نمبر ایک کسی بندے کا گناہوں کو چھوڑ دینا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ترجمہ بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے پھر ہدایت پر قائم رہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کا بندے کی توبہ کو قبول فرمانا الدین تابو و وبین فولا کا توب علیہم ترجمہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ظاہر کر دیا بس یہی لوگ ہیں کہ میں ان کو توبہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے یعنی گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر توبہ فرماتا ہے یعنی اس کی واپسی کو قبول فرما لیتا ہے پھر دیر کس بات کی ہم سب کو فوراً توبہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور معافی کے پورے یقین کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے ہم کیوں اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کریں اور یہ سوچیں کہ میرا معاف ہونا مشکل ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ایسا سوچنا بہت بری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے